بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالی کا نام نال جڑو بے با مہربان مجرے مالو ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت جس ویلے دی پلیٹ دتو جائے گو تو جس ویلے تارا بے نور ہو جائے گا تو جس ویلے پہاڑ چلا دیتا جائیں گا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْمُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ تو جس ویلے سنار سون علی اونٹنی بیکار چھوڑ دیتی جائے گی تو جس ویلے جنگلی جانور کٹھا ہو جائیں گا تو جس ویلے سمندر عبال دیتا جائیں گا وَإِذَا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت تو جس ویلے ایک ایک قسم میں لوگ کٹھا کیا جائیں گا تو جس ویلے زمین میں جیتی دبی بھی بچی نہ پوچھو جائے گا یہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت تو جس ویلے اعمال نامہ کھول دیتا جائے گا تو جس ویلے اسمان کی کھل لا دیتی جائے گی تو جس ویلے دوزخ پخائی جائے گی تو جس ویلے جنت نیڑے آنی جائے گی اس ویلے ہر شخص نہ پتو لگ جائے گو جب وہ اتکے لے گا آئے ہوئے فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم نہیں نہیں ہوں قسم کروں تاراں گی جڑا پشلونیے مڑ جائیں جڑا سدھا چلتا رہیں تو جڑا چھپ جائیں تو رات گی جس وقت جان لگے تو قسم ہے سویرے گی جد وہ سا لین لگے جے یو قرآن ایک معزز سنیا لیان آلا فرشتہ وہ آنے وہ کلام ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع سم امین جڑو بڑی طاقت آلو ہے تے عرش کا مالک کول ہے اس کو بڑو رتبو ہے اُت اس کی گل منی جائے امانت دار ہیں وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضمين تو یہ تھرا نال رین والا نبی صدائی نہیں ہے تو انہوں نے یقیناً وہ اسمان کا صاف کنڈاور دیکھو بھی ہے تو یہ غیب کی دسی بھی گلوں کا بارہ مت کنجوس نہیں ہے وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون تو یہ قرآن کسی مردود شیطان کو کلام نہیں ہے پھر تم کیا جا رہے ہیں إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم یہ قرآن تبس دنیا جہان آلہ واسطے ایک نصیحت ہی ہے اس شخص واسطے جڑو تھارا بچوں سدھا راستہ پر چلنو چاہے وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين تو تم کچھ نہیں چاہ سکتا جس چر توڑی جہانا وہ پروردگار اللہ تعالیٰ ہی نہ چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے با مہربان مجرم آلو ہے اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت جس ویلے آسمان ٹوٹ پھٹ جائے وہ تو جس ویلے تارا ٹوٹ گیا کھلر جائیں گا تو جس ویلے سمندر چیز دیتا جائیں گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ تو جس ویلہ قبر کھول دیتی جائیں گی اس ویلہ ہر شخص نہ پتہ لگ جائے گو جو اس نے اگیا کے ٹوڑے تھو تو پچھے کے چھوڑے تھو یا ایوہ الانسان ما غرک برہ ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اے انسان تنا اپنا مہربان رب تے کس چیز نے تو خام رکھے وہ ہے جس نے تنا بناؤ تے تیرا انگاز سیدھا کیا تے تنہ بالکل مناسب بنایو جس نار ممی اس نے چاہیو تنہ جوڑ شوڑیو کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون بلکہ اصل گل یہ ہے جے تم فیصلہ کا تیاڑا نہ چوٹ سمجھیں حالانکہ واقعی تھارے اوپر راکھی کرنے والا مقرر ہیں جڑا بڑی عزت والا لکھن والا ہے تم جو کچھ بھی کریں وہ اس نہ جانے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين بے شک نیک لوگ اس تیڑے عیش آرام موے گا تے گناہگار جہنم موے گا وے بدلہ آلے تیڑے اس ماں لایا جیں گا تے وے بدلہ آلے تیڑے اس جہنم میں داخل ہوئے گا تو وہ اس نے کدے چھپ نہیں سکتے وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين تونا کے پتو وہ بدلا لو تیاڑو کس طرح ہوا ہے پھر سنو تونا کے پتو وہ بدلا لو تیاڑو کس طرح ہوا ہے يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وہ اس تیاڑو ہیں یہ جی اس تیاڑا کوئی کسی واسطہ ہے کچھ نہیں کر سکن لگو تو اس تیاڑا سارا معاملہ بس اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار مویں گا بسم الرحمن روشی شروع اللہ تعالی کا نام نال جڑو بے با مہربان مچھرے مالو ہے ویل مین اللہ دین ادت لو علمست وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ بربادی ہے کٹ منن تولن آنا واسطے جڑا لوکاں کولوں جس ویلے من گئے لیں تے پورو پورو لے لیں تے جس ویلے وہ لوکاں نہ من گئے یا تول گئے دیں تاں کٹ کر گئے دیں أَلَا يَظُنُّ وہ یوں نہیں سوچتا جی وہ زندہ بھی کیا جائیں گا ایک بڑے تیڑے جس تیڑے سارا لوگ جہاں گا پالن ہار گئے روبرو کھلاویں گا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین انہوں کو خیال بالکل ٹھیک نہیں گناہ گارنگا آمال نامہ سجین وما أدراك ما سجين تتونك كيف تو سجين كي چيز ہے كتاب مغبوم وہ ایک لکھے اور لکھایا وہ دفتر ہے وَيْلٌ يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين اس تیڑے قیامت نہ چوٹ سمجھنا لہا واسطے بڑی بربادی بے گی جیڑا بدلہ آلہ تیڑا نہ چوٹ کے تھا وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تطلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين اس تیارا وہ انکار بس وہی کرے جڑو عدو بدیو وہ گناہگار وے جس ویلے اس کے سامنے ماری آیت پڑی جیں وہ کہے یہ تر پچھلا لوکاں کا قصہ کہانی ہے كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بالکل نہیں بلکہ گل یہ ہے کہ ان کا برا عمل جڑا یہ کر رہے ہیں ان کا دلاور کھئی بن گئے بیٹھ گئے ہیں کلا انہم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ہرگز نہیں بلا شبہ یہ لوگ اس تیڑے اپنا رب کا دیدار تے روک دیتا جینا ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال هذا الذي كنتم به تکذبون پھر وہ ضرور دو زخم پوئیں گا پھر انہوں نے کیوں جائے گا یا وہی جہنم ہے جس نے تم چھوٹ سمجھے تھا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون یقیناً نیک لوگ کہا آمال نامہ علیین میں ہیں چتونا کے پتو ہے اللیہین کے چیز ہے کتاب مرقوم یشہدہ المقربون وہ ایک لکھے اور لکھایا ہوا دفتر ہے جس نے اللہ کو قرب رکھنا والا فرشتہ دیکھیں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینفر لوگ تا بڑی عیش آرام مویں گا وے تخت ور بیٹھ گئے نظارہ کرتا ویں گا تعرف فی وجوہہم نظرت النعیم اے مخاطب تو انہاں کا چہرہ ور اسائش کی تازگی تک کیا گو یسقون من رحیق مختوم ختامه مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انہوں نے مور لگی بھی نیش سچی شراب پلائی جائے گی اس کی مور کستوری کی بہ گی تریز کرن آلانا اسی چیز ماں ایک دو جاتے بد بد گریز کرنی لوڑی ہے ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون تے اس ماں تسنیم کو رلو بیگو یا تسنیم ایک اما پانی ہے جس وچوں خدا کا مقرب بندہ پیئے گا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وعينا يشرب بها المقربون إن إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون قسمت تسنیم وہ رلو بہ یہ تسنیم ایک باں ہے جس وچوں خدا کا مقرب بندہ پیئے گا ان کیا اجرموا كانوا من منو اب يضحكون وہ ادا مہوب یت مجرم لوگ تھے دنیا میں ایمان آلانا ہسے میں تھا مومن جس لنگے میں تھا یہ ان مارے میں تھا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَ جس ویلے اپنا کرندر جیویں میں تھا اس طرح گپ لاتا جیویں تھا تو جس ویلے یہ مومنہ نہ دیکھے میں تھا کہ یہ لوگ بالکل ہی گمراہ ہو گیا ہیں حالانکہ بدعمل انہا ور ذمہ وار بنا گئے نہیں چلایا گیا تھا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون في آج قیامت میں ایمان آلہ لوگ ان کافرانا ہس رہے ہیں وہ پلنگاں ور بیس گئے انہاں وہ حال دیکھ رہے آئیں واقعی کافرانا انہاں کا کیا وہ خوب بدلو ملے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے با مہربان مچھ رہے مالو ہے اذا السماء شک وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت جس ویلے آسمان ٹوٹ پھٹ جائے وہ تو وہ اپنا رب و حکم سن لیا وہ تو وہی تو وہ ہے بھی اس سے لائق تو جس ویلے زمین چھک گئے چفڑی کر دیتی جائے گی تو وہ اپنے اندروں سب کئی نہ کٹ شڑے گی تو باندھے ہو جائے گی تو وہ باندھی ہو جائے گی تو وہ اپنا رب و حکم سن لیا گی اور وہ ہے بھی اس سے لائق یا ایوہا الانسان انکا کابح الى رب ربك كدحا فملاقيه اے انسان بلا شباتیں قضیع اے انسان بلا شباتوں قضیع کرتو کرتو اپنا رب در چھکیو چلے جا رہے ہوئے چھکر تنہ اس نال ملنوئی ہے فَأَمَّا منوتی کتابی ابینی فسو سب سب ولی بولا اہلی مصور پھر جس آدمی کو اعمال ناموں اس کا سجا آتم دیکھ ہو جائے گا اس کولوں تے آسان ہی حساب لیو جائے گو تو وہ کار آلندر خوش ہو گئے مڑے گو وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا تو جس آدمی کو آمال نامو کنڈ گئے پیچھے دیں خبات مدد تو جائے گو وہ تو موت موت کر لاوے وہ تو وہ دوزخ کی پختی اگ مجا پوائے وہ انہو کان فی اہلہ مسرورا کیوں جو وہ اپنا تارا لما خوش رہ لن یحور اس نے تو یہ خیال کیا وہ اس نے کدے واپس جانو ہی نہیں بلا ان به بصیرا کیوں نہیں آہو کیوں نہیں اس کو رب اسنا خوب دیکھ رہے تو فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق من القسم ہے اسمان کی لالی کی ترات کی اور انہ چیزوں کی جنہ نوا اپنے اندر پلیٹ لیا ہے تچان کی جد وہ پور ہو جائے جتم لوکاں نے ضرور ایک حالت سے بعد دوجی حالت پر پجنوئے فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون پھر انہوں نے کیا ہویا جے یہ ایمان قبول نہیں کرتا جس ویلے انہوں نے سامنے قرآن پاک پڑھے ہو جائے یہ سجدو نہیں کرتا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون بلکہ یہ کافر لوگ قرآن نہ ہی کے کی اللہ تعالیٰ تعالی ان گلا خوب جانے جڑی یہ دلوں میں چھ فبشرهم بعذاب علی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اننا دردناک عذابی خوشخبری سنا دیو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون اور وہ لوگ جڑا ایمان لیایا تو انہوں نے نیک کم کیا انہوں واسطے نہ سمن علو ثواب ہے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے بہا مہربان مچرے مالو ہے والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قسم ہے برجان آسمان کی تے قسم میں وعدہ کیا وا تہاڑا گی تے آن آلا تہاڑا گی تے اس تہاڑا گی جس میں آویں قتل الاصحاب الاخدود النار ذات الوقود برباد ہو گیا کھائیاں آلا یعنی اگ کی کھائیاں آلا جڑی لکڑیاں نال پری بھی تھی اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود جس ویلے وہ انہاں دے کنڈے بیٹھا ہوا تھا تے اس ظلم نہ تک رہا تھا جڑو وہ مسلماناں نال کر رہا تھا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا تو انہوں نے مسلمانہ کولوں چھڑو اس سے گل کو بدلو لیو جو اللہ تعالیٰ ور ایمان لے آیا تھا جڑو زبردست ہے صرف تعالو ہے الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد جس کی اسمانہ تے زمین میں بادشاہی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بلا شبہ جنہ لوکاں نے مسلمان مرداں تو مسلمان کالسریاں نہ تکلیف بچائی پھر انہوں نے توبہ نہیں کی انہوں واسطہ جہنم وہ عذاب ہے تو انہوں واسطہ اگم سڑن وہ عذاب ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار یقیناً جڑا لوگ ایمان لے آیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا انہوں واسطے ایسا باغ ہیں جنہوں کے ہیٹ نہر بغتی میں گی یہی بڑی کامیابی ہے ان بطش ربک لشدید بے شک تیرا رب کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے انہو ہوا یبدئ ویعید وہی تو پہلی واری پیدا کرے تو وہی دوری واری پیدا کرے وہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ تو وہی ہے بڑو بخشن آلو محبت کرن آلو وہ عرش وہ مالک ہے اچھی شان آلو ہے وہ جو چاوے سو کر دیئے هل أتاك حديث الجنود فرعون وسمود کیوں تونا ہونا لشکران کی گل پجی یعنی فرعون تے سمود گل لشکران کی بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بلکہ یہ کافر لوگ دیں قرآن نہیں چھوٹ کے انما لگا ہوئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چمکھی سے کہ رام لیا مجید فی لوح محفوظ بلکہ یہ اچھی شان آلو قرآن ہے جڑو لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں